www.attableek.com, the reviver of Iman. اللهم صل على سيدنا مسل روحانی دنیا میں بیماریاں بہت ہیں لیکن سب بیماریوں کی جڑ جس کو ام الامراض کہتے ہیں کی وجہ غفلت اور گناہوں کے ہو جانے کی وجہ بھی غفلت جب آدمی راستے میں چلتا ہے سواری لے کر تو اگر غفلت سے کام لیتا ہے تو حادثے کا شکار ہو جاتا ہے سمندر میں مچھلی غفلت کی وجہ سے ماہی گیر کی شکار ہو جاتی ہے جنگل میں شکار کرنے والے جنگل کے جانوروں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر شکار کر لیتے ہیں چور اور اچک کے صاحب مال کے غفلت کی وجہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں چوری کر لیتے ہیں روزانہ ویڈیو آتے ہیں کہ کیسی چالاکی سے لوگ دکاندار کو غفلت میں ڈالتے ہیں اور مال اینٹ لیتے ہیں اصل میں گناہوں کا ہونا اس کی وجہ حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے اللہ سے بے دھیان ہونا یعنی غفلت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے لا یسر کو سارے کو ہی نہ یسر کو ہوا مومن کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر یہ کہ چوری کرنے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا سوال ہوتا ہے وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا نام مسلمان وہ نماز پڑھنے والا وہ کلمہ پڑھنے والا اور چوری کرتا ہے تو یوں کہا کہ اس کا ایمان نہیں ہے علماء نے اس کی تشریح یہ کی کہ ایمان اصل میں نام ہے اللہ کے دھیان کا کیا اللہ کا دھیان کہ میرا رب میری ہر نقل و حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ سے اور اس کے علم سے میرا کوئی عمل میری کوئی بات ظاہر اور باطن کی پوشیدہ نہیں ہے میرے دل میں اگر وساوس آتے ہیں تو اس کا بھی علم ہے اللہ کو اور اگر خیالات آتے ہیں تو اس کا بھی علم ہے اللہ کو ہاں یہ بات الگ ہے کہ وساوس اور خیالات پر اللہ نے پکڑ کرنے سے منع کیا کہ صرف خیالات کے آنے جانے پر میں پکڑ نہیں کروں گا جب تک وہ خیال گناہ کا یا برائی کا جم نہ جائے برائی کا خیال پختہ ہو کر وہ برائی کرنے کا خیال جم جائے گا تو اس پر ایک برائی لکھوں گا اور کرے گا تو بھی یہ بھی لکھوں گا اور کرنے کو چھوڑ دے گا تو ایک نیکی لکھوں گا کیونکہ برائی کا ارادہ کر کے برائی کو چھوڑ دینا نیکی ہے ورنہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ اس کی طبیعت برائی کی طرف زیادہ چلتی ہے نیکی کی طرف چلنے کے بجائے یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی یہ بات اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا ہے اور تیرہ پارہ پہلی آیا اللہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي لغفور تفصیلی واقعہ ہے سننے کے قابل ہے لیکن واقعہ اس لیے نہیں سننا چاہیے کہ مزہ آ جائے گا واقعہ اس لیے سننا ہے کہ اس میں سے نتیجہ نکل کر ہمیں عبرت کیا ملتی ہے پرانے کریم میں جہاں بھی واقعات ذکر کیے ہیں عبرت کے لیے ذکر کیے ہیں وقت گزاری کے لیے نہیں کیے ہیں یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم پاس کیا جائے ٹرینوں کے اندر اتنی کتابوں کا پلندہ لے کر بیچنے والا آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ لٹریچر خرید کر اپنا علم بڑھائیے وہ یوں کہتا ہے ٹائم پاس اس نے اس کا نام ٹائم پاس رکھا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ کتاب لکھنے والے نے کتنی محنتوں کے بعد یہ کتاب لکھی ہوگی اور یہ بیچ رہا ہے سستے میں اور کہتا ہے کہ ٹائم پاس کرو ٹائم کو قیمتی بنانا ہو تو علم حاصل کرو اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے نبی کو علم سے نوازا گیا نبی کا علم سب سے اونچا ہوتا ہے واقعات میں لکھا کہ حضرت یوسف علیہ سلاق وسلام اور زلیخا کا واقعہ پیش ہے جو پرانے کریم میں ہے سورہ یوسف میں ہے اور سورہ یوسف ایسی سورت ہے کہ ایک صورت میں ایک ہی قصہ مکمل اور مسلسل بیان ہوا ہے جیسے سورہ نو کے اندر صرف نو علیہ السلام کا پورا واقعہ مکمل اور مسلسل بیان ہوا ہے ورنہ قرآن کریم کا یہ بھی دستور نہیں ہے کہ کوئی واقعہ مکمل اور مسلسل بیان کرے ضرورت کے مطابق بیان کرتے ہیں نتیجہ نکال کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں اور اتنا حصہ ذکر کرتے ہیں تقریر کے بعد لوگ پوچھتے ہیں مولانا وہ واقعہ بیچ میں سے آپ نے چھوڑ دیا میں نے کہا وہ اس لیے چھوڑا کہ قرآن نے چھوڑ دیا قرآن نے جتنا بیان کیا اتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا واقعہ نگاری مقصد نہیں تھا عبرت حاصل کرنا مقصد ہے مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں شان کے ساتھ دی پرماتے ودے کلم کالو گری کو سال لگن یتب کرون ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قادر ہیں اس بات پر کہ بغیر مثال کے بیان کریں لیکن مثال جن کو سمجھانا ہے ان کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے مثال کے ذریعے سے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے عزیز مصر کی بیوی ہیں زلیخا اور پریکتا ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اس نے بہت تار لگائے لیکن ادھر ہونے والے نبی ہے اور اس کی پاک دامنی کا امتحان ہے گھیر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اوپر والے کمرے کے اندر اور لاک کر دیا اور پھر اپنی خواہش پوری کرنے کی بات کہی اب آدمی اپنے ایمان کی خبر لے اور یہ سوچے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے یہ خیال ہو تو خواہش پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے اور گناہ سے بچ سکتا ہے ورنہ بہ جائے گا سلیپ ہو جائے گا فوری طور پر کیا جملہ کہا جب یہ گناہ کی دعوت پیش کی تو کیا جملہ کہا وہ قرآن کریم نے نقل کی ہے پہلا جملہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے عالما آج گناہ دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں زبان کے آنکھوں کے کانوں کے دل دماغ کے گنا چھائے ہوئے ہیں بادلوں کی طرح اور آدمی کا اس میں بچنا انتہائی طور پر مشکل ہے بشرتے کہ اس کو اللہ کا دھیان ہر وقت نصیب ہو بچائے اللہ بچا لیں گے اس لیے اللہ سے گناہوں سے بچا لیے جانے کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں تو نہ بچائے تو میں پھسل جاؤں پر میں تو اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اللہ کی پناہ میں گناہ سے بچا ہوئے اکثر ارے بھائی میں نے عزیز مصر کا نمک کھایا ہے اور تو جو کام کرانا چاہتی ہے یہ نمک حرامی ہے اور میں نمک حرامی نہیں کر سکتا اور اگر کر لیا تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے جس نے روزی دی ہے وہ چاہتا ہے کہ روزی سے حاصل ہونے والی طاقت کو عبادت پہ لگایا جائے اور اگر اسے معاشیت میں لگایا جائے گا یہ نمک حرامی ہو اس لیے تو شرک کو برا کہا کہ روزی اللہ دیتے ہیں اور سر کسی اور کے سامنے جھکا رہا ہے کھانا اللہ دیتے ہیں اور رکو کسی اور کے سامنے کر رہا ہے رسک اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور دنڈو کسی اور کے سامنے کر رہا ہے اس لیے شرک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے یہاں کہ میری نعمتیں کھا کر مجھے بھول جانا اور غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دے دینا اس سے بڑھ کر جرم کوئی نہیں ہے اور یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے اللہ کے یہاں اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم کرنے والا نبی کی پرورش کرنے والا آپ کیوں نہ ہو اس کو بھی معاف نہیں اور وہ نبی زیادہ کیوں نہ ہو تو بھی معاف نہیں کرے گا الظالمون اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے ابھی موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ظلم ہے اور بظاہر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پر میں نتیجہ ناکامی ہے چند دنوں کی کامیابی ہے پھر اندھیری رات ہے پھر ہر ظالم کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتی ہے حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ ظالم اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ان کے ظلم کی چادر لوگوں پر پھیلی ہوئی رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی ایسے میں اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور ایسے ظالم کو جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس کو ختم کرتے ظلم اللہ کے یہاں جرم ہے شرک یہ ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتے اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اسی لیے مظلوم کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے دعا کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا تو راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اس کی دوا اس کی دعا عرش کے دروازے کٹ کھٹانا شروع کر دے اب حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام دو چار امتحانوں سے گزرے اور زلیخا نے کہا کہ اگر یہ لڑکا میرے ہاتھ میں نہ آیا تو میں اس کو قید خانے بھیج کر رہوں گی مظلوم ہے حضرت اور قید خانے میں گئے ہیں مظلومانہ طور پر قید خانے کے اندر جانا یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے یہ اہل حق کا شیوا رہا ہے حضرت مدنی ایک عرصے تک رہے مولانا ابو کلام آزاد ایک عرصے تک رہے حضرت شیخ الحین ایک عرصے تک رہے مولانا عبد الرحیم ایک عرصے تک رہے تو یہ قید خانے میں مظلومانہ طور پر رہنے کی ایک تاریخ ہے علماء مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک عرصے تک رہے خان نے کہا تھا اپنی سہیلیوں سے کہ میرے گھر میں ہے یہ اور میری خواہش کی تکمیل اگر نہیں کرتا تو میں اس کو قید خانے بھیج کر رہوں گی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کال رب بیجنو کوئی كيدهن أصب إليهن من الجانبين سن لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ کیا پلان بنا رہی ہے زلیخا کہ میں اس کی بات نہ مانوں تو قید خانے بھیج دے گی تو دعا کر دی کہ قید خانے میں رہنا مجھے برداشت ہے لیکن تیرے دربار میں گناہگار لکھا جانا مجھے برداشت نہیں دعا قبول ہو گئی اور خانے پہنچ گئے اور ایک عرصے دراز تک خانے میں رہے اور پھر ایک موقع آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو دربار میں طلب کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قید خانے سے اٹھاؤ گے سیدھا لے جا کر دربار میں کھڑا کرو گے تو پیچھے سے لوگ جو ہے چیمی گولیاں نہیں کریں گے کہ ابھی تک تو قیدی تھا اب درباری بن گیا بادشاہ کا مقرر بن گیا اور چند دنوں کے بعد نبوت کا دعویٰ تو نبوت پر داغ نہ لگے اس لیے میری شخصیت کو کلیئر کیجیے اور جو الزامات ہیں وہ دور کروائیے اور اس کے لیے کیس چلائیے اور انصاف کیجیے جب کیس کی فائل نکالی تو اس میں زلیقہ اور سہیلیوں کا نام نکلا کہ اس کا بڑا کردار یہ ہیں بلایا زلیقہ کو بھی بلایا دوسری سہیلیوں کو بھی بلایا اور کہا کہ بتاؤ اب کیا ہے یہ یوسف کے معاملے میں کیا کہتی ہو زلیخا اور سہیلیوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت یوسف انتہائی پاکیزہ ہیں اور ہم لوگ گناگار ہیں سازش ہم نے رچائی تھی اور یوسف جو ہے بچ گئے اور اپنی پاک پاکی کی وجہ سے گناہ سے نکل گئے گناہ سے پاک رہے لہذا ہم کو گنہ مانا جائے اور یوسف کو باعزت بری کیا جائے اب حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو جب پتا چلا اور بادشاہ نے کہلوایا کہ تم کو باعزت بری کیا جاتا ہے تم گناہ سے بچ گئے اور تم نے اپنے آپ کو پاک رکھا اپنے دامن کو زنا اور گناہ کے داغ سے ملوث نہیں ہونے دیا یہ بات کو زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے پر سر دربار کہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی ہیں ہم ہوتے تو خوب اپنی بڑائیاں پہ دیکھا نا میں پہلے سے کہتا تھا کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیتے کہ لو بھائی میں بری ہو گیا کیونکہ یہاں تو جو ورا قید خانے میں جاتے ہیں وہ باہر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہو جانے والا ہے قید خانے میں آنا ہماری کامیابی کی دلیل ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں نبی کا کردار کیا ہوتا ہے نبی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں نبی نے اپنے نفس کو کتنا دھویا ہوتا ہے کتنا اپنے آپ کو قابو میں کیا ہوتا ہے کتنا اپنے آپ کو متوازن کیا ہوتا ہے وہ قرآن غریب بتلائے گا حضرت یسو علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کیا فرماتے ہیں نفسی بادشاہ سلامت میں اپنی پڑھا اور اپنی پاکیزگیاں بیان نہیں کروں گا یوں کیا اور میں بچ گیا اور انہوں نے یوں چال چلی اور میں بچ گیا میں ایسا نہیں کہوں گا نفسی ارے یہ نفس جو ہے نا یہ تو بڑی برائیوں کا حکم دینے والا اور نفس کے اندر خرابیاں اور برائیاں رچی ہوئی ہے اور بسی ہوئی ہے اور اس میں سے آدمی نکل جائے اور اس کی چنگل سے بچ جائے اس کے لیے تو اللہ کا کرم چاہیے اللہ رحم ربی پر میرے رب کا رحم ہو جائے تو میرے اوپر میرے رب کا رحم ہو گیا تو میرے رب نے بچایا یونی کا میں بچا یونی کا میری تدبیر کارگر ہوئی یونی کہا کہ میں با کمال ہوں بلکہ اپنا کمال چھپایا نفس کی سرکشی کو بیان کیا کہ نفس سرکش ہے گناہ کی طرف زیادہ چلتا ہے برائی کی طرف زیادہ چلتا ہے اور نیکی باہر سے لانی پڑتی ہے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ دوسرے چھوٹے بچے کے پاس اس کو لے جاؤ تو وہ پہلے سر پہ ہاتھ پھیرے گا رخسار پہ ہاتھ پھیرے گا اور جہاں ہماری نظر چکی تو تھپڑ لگے کیونکہ اس کے مزاج کے اندر جو ہے مار پیٹ اور برائی پہلے سے ہے اب سامنے والے کے پاس چاکلیٹ ہے تو پہلے دیکھتا رہے گا پھر ایک دم سے چھپٹ کر اس کے پاس سے لینا چاہے گا تو جھپٹ لینا مار پیٹ کرنا یہ بچپن سے مزاج کے اندر ہے ہاتھ روک جائے چھینا چھپٹی ختم ہو جائے مزاج چوری ختم ہو جائے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاق عالیہ ہیں زندگی میں اس کے لیے محنت درکار ہے اور برائیوں کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ تو ویسے ہی تشریف لاتی ہے کچھ مت کرو تو برائیاں آتی چلی جائے گی لیکن بچنا ہے برائیوں سے تو محنت درکار ہے اور ایک مثال دیتے کہ ایک آدمی نے شاندار مکان بنایا ہے رنگ روغن کیا ہے پلاسٹر کیا ہے اندر سے ٹائلس لگایا ہے کلر اچھا کیا ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے اسے روزانہ جو ہے صفائی کرنی پڑے گی اندر باہر سے تو یہ چمکیلا رہے گا اس کی نشو نما قائم رہے گی اس کی زیب و زینت برقرار رہے گی تو آپ محنت کر رہے ہیں روزانہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اس کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ چاہے کہ یہ مکان برباد ہو جائے تو برباد ہو جائے تو پہلے تو جھاڑو دینا چھوڑ دیجیے صفائی کر دینا چھوڑ دیجیے پوچھا لگانا چھوڑ دیجیے اور جو چھپیاں مار رہے ہیں کھڑکیوں پر وہ چھوڑ دیجیے تو آہستہ آہستہ انڈیا غبار کا مرکز ہے اس میں مرکز سے غبار آتا جائے گا ڈھیر لگتے جائیں گے یہ مکان نیا ہے یہ بھی پتا نہیں چلے گا بیرونی ممالک میں ہم جاتے ہیں دس سال کے بعد بلڈنگ دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے آج بنی ہے یہاں ایک بلڈنگ ایک سال کے بعد دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پچیس سال پورا کر دیں اب جو ہے آپ نے دھیرے دھیرے توجہ دینا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا پہلے تو رنگ اڑ جائے گا کلر سب سے پہلے اڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے غم میں پلاسٹر بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے فراق کے اندر اینٹیں بھی زمین پر آ جاتی ہے مکان ختم ہو گیا تو آپ نے توجہ دینا چھوڑ دیا محنت کرنا چھوڑ دیا تو بربادی مکان کیا گئی مکان کی زینت کو برقرار رکھنے کے لیے اور مکان کو آباد رکھنے کے لیے محنت درکار ہے لیکن مکان کو برباد کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا ہے محنت چھوڑنے کی محنت کرنا ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اسی طرح یہ دل کی دنیا ہے یہ دل کی دنیا میں محنت نہ کرو تو دل ویران ہو جائے گا بگڑ جائے گا اور مکان کا بننا آسان اور دل بگڑے تو بننا دل شاعر نے یہی بات کہی دل کا بگڑنا سہل سہی بننا سہل نہیں پائی ہاں بگڑے گا تو آپ نے توجہ دینا چھوڑ دیا اللہ والے دل کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں دل پر توجہ دیتے ہیں اور توجہ کی برکت سے دل بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے اور جب توجہ دینا چھوڑ دیا مراقبہ کرنا چھوڑ دیا اپنے دل کی حالت کی خبر لینا چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل ویران ہو جائے گا اس میں گناہ اور نفسانی خواہش کے انجیکشن لگتے جائیں نتیجہ یہ ہے کہ نہ عبادت پہ دل لگے گا نہ کاف کے اندر کوئی مزہ آئے گا تو بنانے میں کوئی بھی چیز بنانا ہو تو محنت درکار ہے اور جہاں غفلت سے کام لیا وہ فوری طور پر جو ہے بگڑنا شروع ہو جائے گا ایک کروڑ روپے کی رولس روئس آپ نے لا کے آپ نے پارکنگ کے اندر رکھی اور کھیل کے اوپر آپ نے چابی لٹکا دی ایک سال کے بعد چابی لگائیے دو کروڑ کی روز روز بھی اپنی جگہ سے ملنے کے لیے تیار بھی ہو وجہ آپ نے ایک سال تک اس کو رکھا تو کبھی اس کی طرف توجہ نہیں تو یہ دل کی گاڑی پر اگر توجہ نہیں دیں گے ذکر اللہ نہیں کریں گے اللہ اللہ نہیں کریں گے تو یہ دل کے اوپر زنگ لگ جائے گا کاٹ چڑھ جائے گا رشت لگ جائے گا اور یہ کچھ کام کا نہیں رہ جائے گا اس بنا پر اس کو پالش کرنا پڑتا ہے اور یہ پالش ذکر اللہ ہے جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنا دل کا بگاڑ دور ہوتا جائے گا اور آتا جائے گا دل کام کا بندہ چلا جائے گا ورنہ یہ دل مردہ ہو جائے گا کیوں بھائی اگر ہماری باڈی کو غذا نہ ملے پانی نہ ملے کھانا نہ ملے وقت پر بیماری کی دوا نہ ملے تو ظاہری بات ہے کہ باڈی مر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس طرح دل کو اگر اس کی غذا نہ ملے یعنی اللہ کی یاد نہ ملے ذکر اللہ کا پانی نہ ملے تو دل کا یہ پودا بھی مر جاتا ہے دل مردہ دل نہیں گئے توجہ کا مرکز لوگوں کا دل ہوتا ہے وہ دل پر محنت کر کے دل کو دل بنا دیتے ہیں اور شیطان وہ دل کو بگاڑنے والی محنت کرتا ہے کہ گناہوں کے وسالس ڈال کر نقصانی خواہشات سے اسے سجا کر ایسا گناہوں کو کر کے پیش کرتا ہے کہ دل کا بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس اسٹیٹ پر پہنچتا ہے جہاں اس کی اصلاح کی کوئی عدل نہیں ہوتی اس لیے ہر وقت اپنے دل کا خیال رکھیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ پرانے کریم کی آیت کریمہ نے بہت چونکانے والی بات کہی دیکھو دوستوں کے ساتھ فون پر چار دن پانچ دن بات نہیں ہوئی تو ہم کہتے ہیں یار تم نے تو بالکل بلا دیا میرے کو اپنے اتنے تعلقات تھے بالکل بلا دیا کتنا شکایت کرتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم کیا لیکن نمازیں چھوڑ رہے ہیں ذکر اللہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم جو ہے دوست کو نہیں چھوڑنا چاہتے اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہتے رشتہ دار کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو کیوں بھول جاتے ہیں سب کو یاد رکھتے ہیں شادی ہوتی ہے تو سب کو یاد کرتے ہیں چچا جان کو یاد کرتے ہیں چچا کے چچا اور ان کے چچا ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے بھتیجے اور بھتیجوں کے بھتیجے اور یہ بھتیجوں کے نتیجے سب کو یاد کرتے ہیں اور اگر نہ یاد کیا تو وہ آپ کو برے نام سے یاد کرتے ہیں یہ دنیا چھوڑتی نہیں ہے آپ نے یاد نہیں کیا تو وہ آپ کو یاد کرے گا برے نام کے ساتھ وہ یوں کہے گا کہ فلان دعوت میں تو میں نے یاد کیا تھا لیکن آپ دعوت میں مجھے بھول گئے آپ کا حادثہ کمزور ہو گیا ہے شکایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وہ تو چھوٹا ایسا کیا ہوگا اور بھول جاتے ہیں تو برا مان جاتا ہے اور میں نے تو تم کو عدم سے وجود عطا کیا ہے نیست سے ہست کیا ہے اور ہر سانس میں میرا تم پر احسان ہے تم عجیب احسان پر دو ہو کہ جس نے سانسوں سے زندگی دی تمہیں اسی کو تم بھول رہے ہو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو بلا دیا چیزوں میں گم ہو گئے اسباب میں گم ہو گئے دکانوں میں گم ہو گئے تجارتوں میں گم ہو گئے مال میں گم ہو گئے ریشتوں میں گم ہو گئے دوستوں میں گم ہو گئے کھانوں میں گم ہو گئے ملنے والوں میں گم ہو گئے گلستانوں میں گم ہو گئے باغوں میں گم ہو گئے ہوٹلوں میں گم ہو گئے ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا گم ہو گئے بنا پر کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ تمہارے بھلانے کے باوجود وہ تمہیں بھلاتا نہیں اس بنا پر کہ اگر وہ بلا دے تو تمہارا سانس لینا مشکل ہو جائے یاد دلایا دوسری جگہ ارشاد فرمایا فل کرونی کی روشنی سلامت رکھیے تمہاری قوت شنوائی سلامت رکھیے تمہاری قوت گویائی سلامت رکھیے تمہارا ہاتھ سے چھونا یہ طاقت بھی میں نے سلامت رکھی ہے تمہیں چلنے کی طاقت بھی سلامت رکھی ہے تمہارا کھانا ہزم ہونے کی طاقت بھی برقرار رکھی ہے تمہاری جوانی بھی برقرار تمہارے بالوں کی سیاہی بھی برقرار رکھی ہے تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی برقرار رکھی ہے تمہاری چپڑی کی جمال اور حسن کو بھی برقرار رکھا ہے پھر کیا بات ہے جس نے تمہیں اتنا یاد رکھا تم اسے یاد نہیں کرتے بھول جاتے ہو پرماتے یاد دلاتا ہوں فل قرونی کرتا ہوں میرے بندوں مجھے بھول مت جاؤ یوں اس بنا پر کہ اگر بھول جاؤ گے نتیجت میں بھی تمہیں نظر انداز کر دوں گا اور جس کو میرا رب نظر انداز کر دے دنیا میں اس پر نظر ڈالنے والا کوئی نہیں آج پوری دنیا ہم کو نظر انداز کرتی ہے اس بنا پر کہ ہم نے اپنے رب کو نظر انداز کر دیا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بلا دیا اپنے پروردگار خدا فراموشوں کو خود فراموشی کا شکار کر دیا حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں انسانیت بھی بھول گئے تو اگر بننا ہے انسان اور انسان کامل بننا ہے اور اللہ کا بندہ بننا ہے تو بندگی کا ایک سرا تھام لیجیے بندگی اللہ کی جاری رکھیے نمازوں کا اہتمام رکھیے اللہ سے مانگنا رکھیے اللہ اللہ کرنا رکھیے ذکر اللہ رکھیے اور اس دن سے ڈریے کہ جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے ایک سال کا حساب حکومت کو دینا ہوتا ہے حیران اور پریشان آدمی ہو جاتا ہے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور یہ پوری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینے والے کو اگر لمحے کے اور وقت کے اور دولت کے اور مال کے دینا پڑے گا بتاؤ کیا حساب دیں گے اس لیے چوکنا رہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور توجہ اپنے دل پر رکھو اللہ کی یاد کو زبان پر رکھو ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ بس یہی آیت کا خلاصہ تھا اللہ تعالی ہمیں چوکٹ نہ رہ کر بیداری اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا کرنا ہے واقع دعوانا الحمد للہ کے العالمین ہمارے ڈاکٹر یوسف کاپڑیا صاحب نے ان کے چچا ڈاکٹر جی جی کاپڑیا صاحب کی عدالت اور بیماری کے سلسلے میں آپ سے دعا کی درخواست کرنے کو کہا اور یہ کہا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ جا مست فرمائے قریب ماضی میں بڑے مشائق دنیا سے اٹھ گئے جن میں حضرت مولانا ریاست علی صاحب ہیں اور مولانا نسیم احمد غازی صاحب ہیں اور بنگلہ دیش کے کوئی شیخ الحدیث ہیں مولانا عبد الحق صاحب آزمی شیخ الحزیز دارلوم دیوبند ہیں ان کے بعد ابھی جو ہے بالکل قریب میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور ہیں اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا میں حضرت مولانا اسماعیل بدت صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مدینے کی سرزمین میں مدفون ہوئے جن کی تمنا تھی کہ وہ وہاں مدفون ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جگہ کا فرمائی قرآن کریم کے بہترین عاشق تھے اور دن میں اور رات میں ملا کر روزانہ دو قرآن کریم کے ختم کرنے کا ان کا معمول تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ ستاون سال مظاہر علوم میں خدمت دی جن میں سے پچاس سال تک لگاتار بخاری شریف کا سبق دیا جس میں میرے والد صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے پچاس سال تک ایک ہی مسند پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھائی اللہ ان حضرات کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور اپنے شاعان نشان ان کو بہتر بدلا عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور کروٹ کروٹ سکون چین اور اطمینان نصیب فرمائے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے لا الہ الا اللہ کا اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ چند منٹوں کا تھوڑا قبا کریں گے پھر دعا کریں گے رہیں گے پوری توجہ کے ساتھ انعبت کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ یہ مراقبہ کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ کی طرف لایا جائے عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم میں جا بنا تک فسایا ذات دنیا میں پل کوئی گئی ضرور سوچنی چاہیے کہ آج آنکھیں بند کی اپنے اختیار سے ایک دن اختیار ختم ہو جائے گا السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وخير من زكاها وانت وليها مولاها اے اللہ ہمارے براہوں کو معاف رکھیں اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں بہت بڑے قداکار ہیں بہت بڑے گناہگار ہیں بہت بڑے ریاکار ہیں بہت بڑے سیاکار ہیں بہت بڑے سیاکار ہیں اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں اللہ پھر بھی تیری مغفرتوں کے خاص بات ہے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں نکال نہ دے اللہ ہمیں محروم نہ فرماؤں یقیناً ہمارے کام کو محروم کرنے والے ہی ہیں لیکن اللہ تو بڑا کریم ہے ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے دیں اے اللہ تو اپنے مخصوص بندوں میں سے ہمیں بنا دے اے اللہ ذکر کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے تیرا نام لینے والوں میں سے ہمیں بنا دے تجھے یاد کرنے والوں میں سے ہمیں بنا دے اللہ ان لوگوں میں سے بنا جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں اور اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت کرنا جس پر تیرا وزن نازل ہوا ہے اللہ ظالموں کے ظالمانہ پنجوں سے ہماری حفاظت کرنا ان کے شکنجوں سے ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت کرنا اللہ پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا اے اللہ جملہ مسلمانہ نے بیوائیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما جو بچے یتیم ہو گئے اور ماں باپ شہید ہو گئے اللہ ان تمام یتیم بچوں کی غیر سے کفالت کی شکلیں پیدا کر اے الخن بے یار و مددگاروں کی مدد کرنا اللہ دست غیر سے نصرت کے فیصلے کرنا اے علا العالمین ان کو خوش زندگی عطا عطا فرما فرما شاکرانہ زندگی اے اللہ ماضی قریب میں زبردست مشاہد دنیا سے چلے گئے جو ہم جیسوں کے لیے فتنوں کے آنے کی گھنٹی بن گئے اے العالمین فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ یہ مشاہد کے جانے کے بعد آنے والے فتنے اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرو اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ ان بزرگوں کی محترت فرما دے ان کی خدمات کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرما دے اے الہ العالمین اداروں کی حفاظت کرنا مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا اے اللہ اس پورے مجمعے کی محکمہ ہوگی اللہ خواتین کا ایک بہت بڑا مجمع کسی اور جگہ بیٹھا ہے اللہ مولانا بھی ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ الہ تو ان کے بھی تمام دعاؤں کو سن لے اے اللہ غیر سے نصرت کے فیصلے فرما دے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما دے اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے اے اللہ گھریلو جھگڑے ختم فرما دے اندرونی بیرونی آسمانی زمینی تمام مسائل اور آرام سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ جو مشاعر دین کے کاموں میں لگے ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے اور جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ کا عزت رہائی کے فیصلے فرمائے اے اللہ جب تک زندہ رکھتے ہمیں ایمان پر زندہ رکھے جب وقت آتے ہو اللہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں منظور کرنا میرا یاد